جو عزیز طلبا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج نو محرم محرم شریف ہے اور اس مبارک مہینے کو سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خصوصی نسبت حاصل ہے estamos servidos. عمل ہمارے بزرگان دین سے وراثت میں ملا ہے امام مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سالانہ نظرانے عقیدت پیش کیا جاتا ہے مگر ہمارے بزرگان دین کا راضیت کی مشابہت سے حسن کی یہ بھی معمول رہا ہے محرم شریف کے ایام میں پہلی تاریخ کو سیدنا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر طے فرماتے تھے اور سیدنا خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر طے فرماتے تھے پھر خلیفہ صالح حضرت سیدنا عثمان غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پھر حضرت ترتیب خلیفہ راب حضور سیدنا مولا مشکل رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جا فرماتے پھر پر پرملا کا ذکر جا فرماتے تھے اسی ضمن میں حضرت سیدنا معاویہ امیر المومنین امام المسلمین رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر بھی ہوتا تھا اور ہوتا رہا ہے پتا مشابہت جو ہے اس کا وہاں ختم ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل جو ہے ان سے مشابہت جو ہے اس کی ممنوعیت ہمارے کئی آکام شریعہ کی بنیاد اہل مزاج کی مشابہت کی ممنوعیت اور کراہت کی وہ ہمارے کئی آکام شرعیہ کی بنیاد اصول بن گیا ہے جس طرح کے آل کفر اور اہم ارتداد میں ان کے ساتھ مشابہت کی حرمت وہ اسلام کے اصولوں میں سے اصل بن گیا ہے اس سے کئی احکام نکالے جاتے ہیں کئی احکام اس پر متفرے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے آکام شریعہ کی دلیل کا ایک کوکڑا کی حیثیت رکھتے ہیں عمر لہر پا کلو مشابت لہر پدا تو مطلوب بہادر عمر مطلوب یہ ہمارے اس طرح کے کئی آپ تقریبات جو ہے نا وہ دیکھیں گے تو اس چیز کا خیال رکھنا عال سنت کا فن بنتا ہے تاکہ مشابت اس کے ساتھ یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ دیگر صحابہ کرام کے انجام ان کے مبارک دن اور خلیفہ خامس پانچویں خلیفے حضرت سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک دن حضرت سیدنا امام المسلمین امیر المومن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مبارک دن فراموش کرنا اور فراموش رکھنا یہ غفلت اس کے گندے اثرات وہ محسوس ہوتے رہے ہیں اور وہ ہم تعالی ہے ہمارے بزرگوں نے اس غفلت کو دور کر دیا اور انہوں نے پھر سے راشدین اور سیدنا امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مبارک منانا شروع کروا دیا اب ہمارے بڑے آستان شریف پر بھی اور چھوٹے آستان شریف بھائی کو شریف پر ان حضرات کا باقاعدہ اس شریف ہوتا ہے ناچیز بھی اپنی اس مختصر سی نظرانہ عقیدت کی محفل میں آپ کے سامنے یہ بات ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ یہ اس شریف یہ محفل نذرانہ عقیدت یہ نیاز مندی کا تحفہ پارگاہ ہے حسینیت کے اندر مرتبے کے مطابق ہے کہ ہم صرف اور صرف بارگاہ اور شہریت میں نظرانہ نہیں پیش کر رہے اور فراش یعنی امام حسن سمیت ہم جب لفظ خلف راشدین بولتے ہیں تو امام حسن ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت راشدہ اعلیٰ منہاج نبوت کے تیس سال ہونے کی خبر دی ہے تیس سال جاری رہنے کی خبر دی ہے اور وہ تیس سال حضرت امام حسن پاک کی خلافت کو ملانے کے بعد پورے ہو گئے راشدین پھر خاص جس سے ہمارا امتیاز ہوتا ہے وہ حضرت معاویہ کی اللہ و کا ذکر شریف اور پھر صحیح کر کربلا رضوان مجمعین کا ذکر شریف تو ہماری اس محفل میں ان تمام ہستیوں کو جو ہے وہ اڑامانہ اور آج حقیرانہ نظرانہ پیش کر کے اپنی بخشش کا سامان کا اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی اس کے بعد میں یہ گزارش کروں گا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا کوئی بھی عظیم ہستی ہو اس کی یاد حقیقت میں حقیقی یاد جس کو کہتے ہیں ان کا دن منانے میں نہیں کسی بھی عظیم ہستی کا دن منانا یہ حقیقی یاد نہیں جب تک کہ ان کے مبارک دین کو بارہ مہینے یاد رکھا جائے ایک دن بزرگوں کی یاد کے لیے رکھنا اور بارہ مہینے شیطان کے لیے رکھنا بارہ مہینے ان کی مخالفت پر زور دینا یہ فراموشی ہے نسیان ہے یہ یاد کرنا نہیں حقیقت میں یاد کرنا یہی ہے کہ دن چاہے بلا دو لیکن ان کے دین کو ہمیشہ بارہ مہینے یاد رکھ کے زندہ اس پر دو مثالیں ایک اس بات کے لیے دعوی باتی کے لیے ایک دعوی نفی کے لیے دعوی باتی کے لیے دلیل یہ ہے حقیقت دعوی باتی کیا ہے حقیقت میں یاد دین کو یاد رکھنا ہے تعلیمات کو یاد رکھنا ہے نظام کو نظام کی حیثیت سے اپنا کر عمل کے ساتھ زندہ رکھنا یہ حقیقی یاد ہے اس پر دلیل کیا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے ساتھ کا کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ان کی یاد کرنا ممکن نہیں کوئی نہیں کر سکا کر سکتا ہے صاحب کرام اور اہل بیت کے اہل بیت کرام کے ساتھ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ان کو یاد رکھنا یہ کسی سے ممکن نہیں حالانکہ ان لوگوں نے دن ایک دن نہیں منایا کیوں نہیں ایک دن منایا کیونکہ بارہ مہینے جن کو یاد ہو ایک دن یاد کرنے کی کیا حالت ارے میرے بھائیوں جو لوگ اپنی زندگی کا ہر رمحہ اطاعت رسول میں گزارنے کا خالی جذبہ ہی نہیں رکھتے ہر وقت عملی کوشش میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی یاد شریف ان کے دل دماغ کو اتنا معطر اور اتنا اپنے سے متاثر کر لیتی ہے جس طرح جان جسم کے اندر خون رواں دوڑ رہا ہے اللہ رسول کے دین اور ان کی محبت اور یاد ان کے اندر اسی طرح دوڑتی تھی ایسے لوگوں کو ایک دن یاد کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو وہ تو ہم وقت یاد رکھنے والا اس کی زندہ مثال دیکھیے پاؤں یا کوئی عزم سن ہو جائے اس عزم سن شدہ تھا جس کی احساس ختم ہو جاتا ہے کی قوت لمس جو ہے وہ عمل چھوڑ جاتی ہے یہ ساس کا ختم ہو جاتا ہے زندگی میں کہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ اللہ رسول کی یاد سے فوراً خون دوڑ پڑے اور قوتیں لانسا سوئی ہوئی اور قوت ہاسا سوئی ہوئی فرق جاگ پڑے اور خون کی طرح پھر روانگی ہو جائے خون کی روانگی ہو جائے یاد نہیں دیکھیں گے کہیں کہ مصطفیٰ کے صحابہ کا حال ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کیا ہونا چاہیے کسی نے کہہ دیا حضور محبوب ترین شخصیت کو یاد کریں تو فوراً منہ سے بے ساختہ کہتے ہیں یا محمد جب یا محمد کہتے ہیں تو فوراً پاؤں کھل جاتا ہے ایمان سے بتائیں ان کے دل کے اندر محبت کا کیا عالم ہوگا ہے کہ جس نے جمے ہوئے خون کو جاری کر دیا اس کا مطلب ہے ان کی جان خون سے نہیں تھی مصطفیٰ کے نور سے تھی مصطفیٰ کے نور کا اتنا اثر محبت کریمہ کا اتنا اثر ہے کہ دل نے اتنا جلدی خون کو دوڑانے کا عمل جو ہے وہ نہیں کر سکنا لیکن جو ہی محبوب کا ذکر خیر آیا تو خون کے اندر اتنا تیزی آ گئی کہ کہتے ہوئے گاؤں پھر سے تازہ ہو گیا اس کا مطلب ہے آشکوں کا خون بھی کی محبت سے رواں ہوتا ہے حیات ثانیہ سمجھو حیات بلکہ میں تو کہوں گا کہ حیات طبعی سے ان کی وہ حیات روحانی جو ہے وہ اتنا مقدم ہو جاتی ہے کہ حیات طبی جو ہے نا وہ اگر ختم ہو جائے تو پھر ان کی وہ حیات متاثر نہیں ہوتی جس نے خون کو کم کر کے اتنا رکھا ہوتا ہے میرا دوست اگر کوئی بارہ مہینے ملاد کرتا رہا اور کہے کہ میں نے رسول اکرم کے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے برابر رسول اللہ کو یاد کر لیا ہے باپ ایمان سے کرنا ایسا ہے روزانہ ملاد کرنے والا دیگر بگانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یاد نہیں کر سکتا جو یاد صاحب کرام نے کیا ہے کیوں ہما وقت دین مصطفیٰ کو یاد رکھے ہما وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے اور ہر عمل کو یاد رکھیں قدم قدم پر بغیر اسلام کی رہنمائی اور راہبری کے قدم قدم پر بغیر اسلام کی راہبری اور رہنمائی کے رہنا اپنے لیے بہت سمجھتے تھے ایسے لوگوں کی یاد عظیم یاد ہے بے مثال یاد ہے یہ اصل ذکر اس بات نے یہ دلیل کر دی اور دعوی نفی کی دلیل یہ کہنا کہ یہ دعوی نفی کیا ہے محض دن منانا اور بارہ مہینے بھلائے رکھنا مخالفت کرنا مخالفت میں دور رکھنا شیطانی داری کرنا جیسا کہ آج ہمارا معمول ہے یہ فراموشیاں یاد نہیں اس پر زندہ دلیل کیا ہے اس دعوے کی دلیل کیا ہے عیسائی حضرت عیسیٰ السلام کا دن یاد رکھتے ہیں مناتے ہیں یہ نہیں لیکن مخالفت کے ساتھ مناتے ہیں بارہ مہینے مخالفت ہے حضرت عیسیٰ کی مخالفت ہے حضرت عیسیٰ تو ہمارے نبی کے منادی بن کر آئے وہ ہمارے نبی کو ہی نہیں مانتے تو کیا کہو کہ وہ یاد رکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کو معلوم یاد وہ ہے یہ یاد نہیں اور بحمد اللہ تعالی ہم دن مناتے ہیں کسی بزرگ کا بھی مناتے ہیں ان کی تعلیمات کو بھی یاد رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے تعلیمات کو خالی یاد نہیں کرتے اس کو ان کو زور دیتے ہیں جی حتیٰ کہ ہماری تو پہچان ہی یہی بن گئی ہے دنیا کائنات کے اندر ہماری پہچان بن گئی ہے کہ یار اگر دین پر سچے سچے دین پر پہرا دینا اور سچی بات کہنا اور سچا عمل کرنا ہو تو یہ لوگ سمجھ آ رہی ہے دوست اس کے ساتھ میں وہ حدیث مبارک بھی سنا دیتا ہوں دعوے کو مزید ثابت کرنے کے لیے جو حدیث بچپن ضوابط کے اندر ہے متکلم فی صنعت کے ساتھ ہے لیکن فضائل کے اندر مقبول ہے موضوع نہیں اور ابا نے بھی اس کو قبول فرمایا امام قرطبی نے تذکرہ کے اندر دیگر کتب کے اندر عام اس کو ذکر فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا من افو اللہ فقد فقد ومن عصى الله ناسيه وان كان قارئا اصل یہ تذکرہ کے الفاظ مجمع کے الفاظ ہے وان اللہ فقت من اطاع کل فقد تو وان بس یہاں وصيامه وقراءته فرمایا جو اللہ کی یا اللہ کی اطاعت کرتا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتا ہے چاہے اس کی نماز کم ہو یعنی نماز وغیرہ سنن وغیرہ کم ہو نوافر نمازیں کم روزے کم ہو نوافر وغیرہ نہ ادا کرتا کم ہو اور میں وہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے تذکرے کے الفاظ میں امکان صاحب کے ساتھ چاہے خاموش بھی بیٹھا ہو تو سب کو اللہ کی یاد کر رہا اللہ اور جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی مخالفت کرے اس کی خلاف ورزی کرے اس کے آکام کو برباد کرے اس کے فرائض کو براد کرے وہ شخص اللہ کو بولا ہوا کوئی کار ہے ہم سب کا پیار چاہے کیا قرآن پڑھتا رہے تصویر پھیلتا رہے معلوم ہوا اصل یاد اطاعت ہے اصل یاد فرما برداری ہے اصل اصل عمل ہے عقیدے اور عمل کو اسلاف کے مطابق رکھنا یہ اصل ان کی یاد ہے یہ نہیں کہ عقیدے اور عمل میں انگریز کی تابے داری ہو یہودی کی تابے داری ہو زندگی اس کے اصولوں کے مطابق وہ شیاتی اصولوں اس کی بے تہذیبی تہذیب کو اپنا زندگی کا نور اور روشنی سمجھا جائے اور پھر ایک دن منا لیا جائے کسی بزرگ کا تو پھر یہ سمجھا جائے کہ یہ یاد ہو رہی ہے نہ یہ قرآن کے مطابق یاد ہے نہ حدیث کے مطابق یاد ہے نہ حکمت کے مطابق یاد ہے نہ عقل کے مطابق یاد ہے اور نہ ہی یہ بزرگان دین کے مطابق یاد ہے یہ کوئی یاد نہیں خصوصاً محرم کے دنوں میں عورتوں کو گھروں کے سامنے دکھانا نیم بڑھانا بدن کے ساتھ عورتوں کو مردوں کے منظر آم پہ لانا لا کر ان کی عشوت اور عزت کو نقصان پہنچانا اور مسلمانوں کو کم از کم آنکھوں کے سنا کی دعوت دینا اور پھر یزید کو ذانی کہنا یہ کسی ملون کا کام خود تو عملی طور پر لوگوں کو جناب کی دعوت دینا اور وہ بھی حسین کے نام پر اللہ حسین دوستوں یہ کام بھی امام حسین سے ہونا تھا کسی ظالم نے کرنا تھا اتنا ظلم بھی کسی نے امام سے کرنا تھا یہ تو یزید سے بھی بڑا کہ لوگوں کو آنکھوں کے زنا کی تو سریام دعوتیں دینا آنکھوں میں زنا کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنا اور پھر کہنا جسری آنے کا وہ تو تم قدم قدم پر زنا کی دعوت دے رہے ہو خیر ہے کیا امام حسین کے گھرانے سے یہ ایسی بات ممکن ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو پھر کیسے کہا جائے یہ یاد حسین کی جی یاد حسین جی سمجھ نہیں آ رہی یہ عداوت حسین جس کو یاد حسین کے نام سے موسم کیا جا رہا ہے کتنا عداوت عداوت ہے الحمد للہ تعالیٰ مسلمانوں یاد عالی مقام فکر عالی مقام اسی کے پاس ہیں جو یہودیت کا دشمن ہے یہودیت کی دوستی میں لنگر پیش کر دینا اور کہنا ہے سے اندازی ہو رہے ہیں یہ بچوں کو بچوں کو پھیلانے کے لیے تو ایسا کیا جا سکتا ہے وہ پاک ایسی باتوں سے نہ وہ تو پہلا ہی میں نہیں جا سکتے کسی بات سے پھر ایسی باتوں سے پھیلانے کی کوشش کرتے جی۔ آئی بات خیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم یہ ادھر سارا کے طریقے پر چلو گے حتیٰ کہ ان میں سے اگر کوئی گو کے سوسمار کے گو کے سوراخ میں بل میں داخل ہوگا تم میں بھی ہونا ہے دوسری روایت میں آیا جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے اس طرح تم نے برابر چلنا تیسری حدیث میں آیا ہے تو میں سے کسی نے ماں کے ساتھ جنا کرنا ہے تو تم نے وہ بھی کرنا اللہ کو بڑا مانگتے ہیں اتنا شدید موفتہ ہم نے دنیا میں مسلمانوں کے اندر سارا کے ساتھ اتنا شدید ہے کہ کٹن کیا ہے کپڑا ہے لباس ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے بولنا ہے چلنا ہے مزہ ہے پتا ہے یعنی گھر ہے ہر ہر ادا میں ان کی اتباع کو فخر سمجھنا ترقی سمجھنا باہر سے عزت سمجھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی جو ہے اتنا موافق کرو گے یہ اس پیش گوئی کی تصدیق ہے اور اتنے لانتی ہے جی بن جانے کے بعد امام حسین کی یاد اور دل منانے سے اہل بیت کو خوش کرنے کی کوشش کرنا یہ کسی بدترین منافع کا کام ہو سکتا ہے مومن سے کبھی بھولے سے بھی ایسا کام صادر نہیں ہو سکتا ایک اور بات آخر میں کرتا ہوں تیسری بات ہے وہ ہے سیادت سیادت شہادا امام عالی مقام کی سیادت شہادا آپ کو سید دشواد کہا جاتا ہے صحیح حدیث شریف میں آیا سید الشہدا اپنی حمزت فرمایا سید الشہدا شہیدوں کا سردار میرا چچا اچھا اچھا حمزہ ہم لوگ بہادر آ میرا سنتان فارمر ہو فقاتلو فرمایا دوسرا وہ شخص جو کسی بات ایسے بادشاہ کو حق کی بات کہتا ہے جو حق سے منحرف ہے اس کو صحیح بات کہتا ہے تو کوامر میں معروف کرتا ہے نہ یہ کرتا ہے اور لوگ وہ سے قتل کر دیتا ہے وہ بھی سیشو اللہ رول سے دشوار آ میں کافروں کے مقابلے میں لڑے اور آپ کو انتہائی اذیت ناک طریقے کے ساتھ یعنی دنیاوی لحاظ سے ظاہری لحاظ سے کر شہید کیا واقعات آپ کے سامنے آپ نے ان کو شہیدہ شہادا بنا اس کا مطلب ہے کافروں کے مقابلے میں اگر مسلمان ہوتے اور کافر اس کو زیادہ سے زیادہ اذیت ناک طریقے سے شہید کریں تو اس کی شہادت کا رسبا بڑھ جاتا ہے یہی مانا ہے وہ دو ساتھی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے یار کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں پہلے ماروں اور جب میرے مرنے کی باری آئے کافر میرا ناک کاٹ دیں میرے کان کاٹ دیں میرے لب کاٹ دیں تو قیامت کے روز جب بار کا میں میں پیش ہوں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے جی تیرے کان ناک وغیرہ کدھر گئے ہیں تو میں کہوں اللہ جی تیرے راستے میں چلے گئے وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنا اذیت ناک طریقہ ہوگا اتنا اللہ تعالی کی بارگاہ میں عزت اور مرتبہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور دوسرا کسی فاسق اور ظالم بادشاہ کو کلمہ حق یا ناجائز کرنے والے کو کلمہ حق کہنے والے کو اتنا درجہ مل گیا کہ اگر اگلا صبر کر جاتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے دوسری حدیث میں آیا خیر جہاد کلمہ تو حق اتنا سلطان چاہے جائے افضل جہاد جابر سلطان کو کل میں کہنا کیا کہنا ہے کلمہ حق کہنا ابن زیاد اپنے علاقے اور اپنے دور میں وہ ایک جابر بادشاہ اپنے علاقے کا اس جابر نائب نے امام عالی مقام پر غلط مطالبے رکھے جن کو امام عالی مقام نے تسلیم نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں جو ہاتھ بنتا تھا اس پر قائم رہے اس پر ان کی شہادت ہوئی تو جاوید سلطان کو کلمہ حق کہنے کی وجہ سے امام بھی سید دشوا تھا بنا میرے دوستو یہ کہنا بلکہ مطلب جنگ میں سراسر جھوٹ ہے یہ صحیح سنگوں سے ثابت ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے وہ طرح حسین صبر حسین کو سبرم قدر کیا گیا اور سبرم قدر کا مانا کیا ہوتا ہے کہ اگلے کا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے پھر اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کو سبر قتل کہتے ہیں قتل سبر کہتے ہیں اس طرح کا یہاں پر وہ روایت دیکھیں کی بارگاہ میں وہ شخص سے پیش کیا جاتا ہے خارجیوں کا خارجیوں کا ایک شخص پیش کیا جاتا ہے آپ پوچھتے ہیں کون میں سلام جی جماعت کا بنتا ہوں آپ نے بولا یہ صحیح سب کے ساتھ آپ نے فرمایا اچھا یہ ہمارے فکام نہیں ہے ہماری امام آزم کی کتاب الاسم جو ہے نا اس کے اندر یعنی جس بات کو فقہا دلیل کے طور پر لائیں گے نا وہ روایت ان کو سب کو بہت مضبوط روایت بن جائے گی کیونکہ مشرق مطلب کیسے دلا رہا ہے مولا علی نے پوچھا کیا لڑنا کیا کا حضور میں بھی لڑنا چاہتا آپ نے فرمایا تو سبر میں بھی تجھے نہیں قتل کرنا جا چھوڑ دیا جب تم لڑنا چاہتا تو میں کیوں معلوم معلوم ہوا صبر قتل سبر وہی ہوتا ہے جس میں مقدول کے لڑنے کا ارادہ نہ ہوتا مقتول کا ارادہ اقتدار کا نہ ہو تو امام عالی مقام کا ارادہ اقتدار بالکل نہیں تھا اسی وجہ سے تمام نے لکھ دیا پتر حسین سب رہا چاہے لوگ ہیں جھوٹی کہانیاں بنانے والے لوگ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے او مسلمانوں اگر جاوید سلطان کے ساتھ لڑنا اس سے سید الشہداء بنتا اور اتنا بڑی فضیلت بنتی تو یقینی بات ہے ایک امام عالی مقام نہیں ہزاروں لاکھوں ائمہ کرام یہی عمل کرتے اور یہ سنت بن جاتا قیامت تک کے لیے کون مسلمان نہیں چاہتا کہ شہیدوں کا سردار بن جاؤں اتنا بڑا رتبہ اور عہدہ مل جائے کون پسند نہیں کرتا مسلمانوں معلوم ہوا رسول پاک نے کس طرح فرمایا کہ کہنے اس کو اور وہ قتل کر دے تو اسے جو دشوادا ہے معلوم ہوا سنت حسین بھی یہی ہے اور فرمان رسول بھی یہی ہے اور سنت سرف بھی یہی ہے مجمر نے رنگ جمانے کے لیے ان کو پاگل کرنے کے لیے پاگل کر کے ان کی جیبوں سے پیسہ بٹالنے کے لیے یہ عمل تو ہو سکتا ہے اس دعوے کا اس بات کبھی بھی قرآن و حدیث اور سنت سلب سے نہیں ہو سکتا نہ سنت امام حسین سے ہو سکتا یہ صرف رنگ بازوں کا کام ہے بازی زیادہ سے زیادہ نوا خانی اور نوا کرانی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پیش کرنا تاکہ لوگ جو ہے وہ میرے بیان سے متاثر ہو کر میرا دوست کی پیٹ بھرے ان خبیص لوگوں کے کام ہے اس بات کا دنیا کوئی جواب نہیں دے سکتی یہ جھوٹوں کی دنیا جھوٹوں کی دنیا اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتی امام حسین کو صبر قتل کیا گیا تو صبر کا مانا ہی ہوتا ہے ایک صبر کا مانا ہوتا ہے یعنی اپنے آپ کو قابو کر لینا بے صبرہ نہ ہونا وہ اور مانا ہے یہ عربی کا خود قتل کے ساتھ جب صبر استعمال ہو جب قتل کے ساتھ صبر استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مقتول کا لڑنے کا ارادہ نہ ہو اس کے ارادے کے بغیر اس کو مار دیا قتل کر دیا جائے یہ قتل سب ہوتا ہے بے حمد تعالیٰ اس لفظ کو عام مولی طبقہ نہیں جانتا شیخ الحدیث رشتے بنے بیٹھے ہیں وہ نہیں جانتے دوسرے کیا جانیں گے یہ لفظ بھی اللہ کے فضل سے ہم نے متعارف کرایا جو ہماری کتابوں اور حدیثوں کے اندر موجود ہے اور یہاں میں یہ بھی ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ سید دشوار حضرت کی حمزہ انتہائی دردناک طریقے کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ہے تاریخ کب آئے ایسے ہے بولتے نہیں لیکن دیکھیے آپ نے سراسر میں اپنے اتنا عزیز پیارے چچا مبارک اور پھر ان کی اس دردناک قتل شریف کو ادھر دیکھوں گی اپنے اتنے عزیز چچا شریف اور ان کے پھر اس دردناک قتل کو جو ہے نا ہمارے لیے اس کے اندر جو سبق رکھے ہیں سبق چھوڑے ہیں حضور نے رہتی دنیا کا ہمارے پیارے سے پیارے شخصیات جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کیسا رویہ رکھنا ہے سید الشہدا اپنے اپنے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا مبارک جو ہیں حضرت کی رمضان ان کے اندر جو سبق حضور نے چھوڑے ہیں ہمیں ہمارے سب عزیزوں کے لیے سب عظیم شخصیات کے لیے وہی سبق کافی ہے اور اس سبق کو یاد رکھنا ہمارا فرض ہے یہ میں بڑی یہ موضوع لگا چکا ہوں اس میں بڑی وضاحت سے میں نے بیان دیا تھا میں اس لیا تھا اس سے تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ یہ بالکل نایاب چیز آپ کے لیے دیکھیں حضرت امیر حمزہ کے قاتل کون تھے حضرت بخش کون بولیں بولتے نہیں یہ وہی حضرت واشی ہیں جو بعد میں صحابی بنے اسلام قبول فرمایا اور ادھر بہترین شخص کو قتل کیا تو اسلام لانے کے بعد بدترین کافر کو قتل کر کے اس کا اظہارہ کرنے کی اپنی پوری کوشش کی ہے ادھر حضرت ابھی حملہ کو شہید کیا اور اسلام لانے کے بعد مسلمہ قزاب کو شکل کے قاتل یہی اور فرماتے ہیں میرے دل میں یہ منس رہتا تھا کہ یار میں نے سید الانبیاء کے مبارک چچا کو اتنا تکلیف دی ہے تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے میں بھی ایسا دشمن ماروں کا حضور یاد رکھوں بھائی بھائیوں جو بات سمجھنے کی ہے نا السلام نے حضرت واشی کو فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد تم مسلمان ہو گئے مسلمان لیکن ایک کام کرنا تم میرے بھی نہیں آنا یہ صحیح بات نہیں سنا میرے سامنے نہیں آنا مجھے چاچے کی یاد اب بات کو سمجھ سارے مسلمان ہو گئے پر میں سامنے نہیں آیا مجھے چاچے کی یاد ہے ہوگا کیا ہم تازہ ہوگا اور دم تازہ رکھنے کی اجازت نہیں تازہ کم ہو تو اس کو تو بلانے کا حکم ہے تو پرانے کو تازہ کیوں کیا جائے یہ سوائے ملونوں کے اور کسی کا حضور فرماتے ہیں میرے حالات بنایا جاتا ہے ابن زیاد بھی بنایا جاتا ہے عمر بن سعد بھی بنایا جاتا ہے کربلا کا میدان بھی فرضی بنایا جاتا ہے پھر پورا ایک ماحول کربلا کا فرضی بنا کر فلمیں بنائی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ہے غم حسین اور میں پوچھتا ہوں لالموں وہ قاتل حضرت حمزہ کے زندہ ہوں امتی ہوں لیکن یاد کو چاچے کی یاد اور غم کو بلانے کے لیے حضور فرمایا سامنے نہیں آتا وہ جان جو چلے گئے مر گئے ان کو دن سامنے لا کر اب تم تازہ کرتے ہو بتاؤ تم رسول کے مقابلے میں آتے ہو انتہائی اشتہار اشتہارے کہ رسول کو غم بھلانے کے لیے زندہ کو سامنے نہیں آنے دے رہے ہیں اور جو یہ مر گئے ہیں ان کو فرضی بنا کر پھر غم تازہ کرتے ہیں اور بےزتی تازہ کرتے ہیں تو بتائیے تو صحیح یہ کس کی سنت ادا کرتے ہیں اگر یہ شیعہ سنیوں کی کتابوں میں نہ ہو میں نام پڑھا دوں گا دونوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت راشی کو حضور نے فرمایا سامنے نہیں اگر یاد غم اور غم کو تازہ رکھنے کی اجازت ہوتی تو حضور فرماتے ایسا کر چلو آگے پیچھے ادھر ادھر ہو جاتا ہے لیکن وہ جو میرے چاچے کی شہادت کا دن ہے اس دن خصوصاً میرے سامنے آیا کر اور پھر تلوار لے کر آیا کر اور حمزہ کا نام لے کر ایک فرضی حملہ بنا دیا کر تاکہ مجھے اپنے چاچا کی یاد آئے اور پھر تاکہ میں یاد تازہ کرتا ہوں گم تازہ کرتا ہوں چاچے کو حضور تو الٹا فرما رہے ہیں سامنے نان معلوم ہوا غم تازہ رکھنا حرام ہے حرام ہے اگلی سنی جب سید الشہدا شہید ہوتے ہیں حضور تشریف لاتے ہیں مدینہ کی اہل مدینہ کی جو جو لوگ شہید ہوئے تھے احمد میں حضرت پاک کے ساتھ ان کی بیویوں کو جب خبر ہوئی تو رونے کے لیے اپنے اپنے فیصدوں پر رونے کے لیے جمع ہو گئی آپ تشریف لائے فرمایا والا کہ حمزہ تلاب بوا کی حمزہ کو رونے والی کوئی نہیں حمزہ کو رونے والی لا بوا کی آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ حمزہ پر رونے والی کوئی نہیں ہے تو سب بیویوں نے اپنی میتوں پر رونا چھوڑا اور حضرت ابھی رمضان پر رونا شروع ہو گیا اتنے میں آپ علیہ السلام السلام کاشان اقدس میں بستر استراحت پر آرام جاگے عورتوں کے رونے کی آواز آئی فرمایا یہ کیا کرنے فرم حضور یہ جناب نے فرمایا تھا تو رو رہی ہے جناب کے چچا پر رو رہی ہے آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو چپ چپ اب کے بعد قیامت تک نہیں ہونا اگر یہ الفاظ صحیح شبدوں کے ساتھ طبقات ابن سعد وغیرہ کے اندر نہ ہوں صحیح شبدوں کے ساتھ حضور نے فرمایا رو لیا جو رو لیا اب قیامت تک نہیں رونا تو چاچا شریف سید الشہداء ہوں ان پر تو رونا قیامت تک کے لیے بنا ہے تو نواسے پر رونا جائز ہوگا پتہ نہیں یار یہ باہر صورت دعا کرو اللہ جل شان ہو امت مسلمہ کو ان رونے والوں سے نکالنا اگر یہ رونے والے اس قوم کے گاٹے میں اسی طرح رہے تو یہ قوم ہمیشہ روتی ہی رہے گی اللہ تعالیٰ ان رونے والوں سے سمجھنے آ رہی بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں سے نکال لیا حسین پر رونا جو ہے یہ جنت کی بشارت ہے اور فلان ہے چچا پر رونا جو ہے وہ وہ جنت کی بشارت نہیں تھا چچا پر رونے کی کوئی اجازت نہ ہوئی اور نواسے پر رونے سے جنت مل رہی ہے خیر ہے جنتیں کسی پر رونے سے نہیں ملتی اگر جنتیں ملتی ہیں تو جب مسلمان کا دین اس کے ہاتھ سے چھین لیا جاتا ہے اس دین پر غم کرنے بات سمجھے اسلام فراموش ہو گیا اسلام ذہنوں سے نکل گیا مشروع اسلام لوگوں کے ذہن پر حاوی ہے یہ بدھ گاؤں صرف رواجوں کے پیچھے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اسلام ہمیشہ رواج اور کثرت کے خلاف ہوتا ہے کثرت اور رواج کے اسلام مخالف ہوتا ہے کثرت اور رواج جی بھائی ہو اللہ بہت حضور کا یہ فرمانا کہ رونے والی کوئی نہیں بلا کر یہ اس کا مقصد کیا حضرت ذرا کون سی روتی رونے کی روئے نہ روئے وہ تو صحیح خوش ہوتا ہے لیکن تم نظر نے بلایا صرف امت کے دل کے اندر یہ قدر پیدا کرنے کے لیے کہ تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے اگر ایسی ویسی کو بات ہے کہ تمہارا چلا گیا ہے تو تمہارا سب سے بڑا درد رسول کے چچے کا ہونا چاہیے کیونکہ اصل نسبت تو یہ ہے اس کو بلا کر بیٹھے ہوئے ہو اگر رونا ہے تو پھر اس نسبت کے حوالے سے لیکن وہ بھی کیونکہ وقتی طور پر غم کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو فرمایا ادھر رو لو اور جب جاگے تو فرمایا پھر ساتھ ہی تبدیل کر دی ہر گار کیا تک نہیں رونا اس سے حکم بتا دیا کہ وقتی بے اختیار ہو جانا اس کی اجازت تو ہے لیکن آگے آگے یہ خود جان بوجھ کر جان بوجھ کر پھر یہ رونے کے اسباب اور رونے کے اثرات پیدا کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے زیادہ خبردار آج کے بعد نہیں رونا سچے کے متعلق یہی حکم ہے نمازے کے مطابق یہی حکم ہے اور اس موضوع پر کافی میں بیان کر چکا ہوں خصوصاً یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ جناب یہ بتائیں بیٹھ آپ سے یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی ولی فوت ہوتا ہے تو تو اس کا کیا کرتے ہو شرم جاتی کیوں کرتے ہو اللہ کے ولیوں کا عرص کیوں کا معنی کیا ہوتا ہے شادی تو کیوں کرتے ہو کرتے ہو آگے ولی کا نہیں کرتے حالانکہ وہ تم سے جدا کوئی شہادت کے ساتھ جدا ہوا کو کسی طرح جدا ہوا کو کسی طرح جدا ہوا آخر تو موت نے ہی جدا کرنا ہے تو موت آئی چاہے کسی رنگ میں آئی کسی طریقے میں آئی جدا ہو گیا جدا ہو گیا تو عرس کرتے ہو عرس کا مانا ہوتا ہے شادی کیوں اب یہاں پر تمہارے مولانا یہ جو احمد احمد مفتی یار صاحب گجراتی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ تمہارے وائزین حضرات جو ہیں یہ پھر بعض کے نقطے بیان کرتے ہیں کہ جی اس کو شادی اس وجہ سے کہتے ہیں ولی کے دن کا دن جو منایا جاتا ہے اس کو شادی کا دن اس وجہ سے کہتے ہیں اور اس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جب مومن قبر میں جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے سوال و جواب کے اندر تو فرشتے اس کو کہتے ہیں نم کا نو مطلب عروس سو ایسے جیسے دلہن سوتی ہے ایسے سوجا جیسے دلہن سوتی ہے جی؟ عروس کہتے ہیں دلہن کو جب کامیاب ہوتا ہے جواب کے اندر تو فرشتے کہتے ہیں نم کا نو مطلب عروس سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے تو کیونکہ وہ دلہن کی طرح سو جاتا ہے اب تجھے دلہا اٹھائے گا جیسے دلہن کو دلہا جگائے گا خدا جگہ بہت جو ہے سو جا جیسے وہ عروس کا لفظ آیا ہے تو کامل جو ہے اللہ کا پیارا جو ہوتا ہے اس کو عروس کہا گیا تو عروس عروس دلہن کو کہتے ہیں اس سے عرس نکلا اس شادی کو کہتے ہیں شادی دلہن کی ہوتی تو یہ نقطہ بیان کرتے ہیں جی اس وجہ سے ہم عرس کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں جی یہ دلہن بن کر قبر میں لیٹتے ہیں تو ان کی شادی کا دن ہوتا ہے جی جب شادی کا دین ہوتا ہے وہ عروس ہوتے ہیں تو باہر عرس ہوتا ہے وہ عروس ہوتے ہیں باہر ہوتا ہے وہ عروس کی طرف باہر عرس ہو رہا ہوتا ہے شادی ہو رہی ہوتی ہے اب ایمان سے بتانا شادی خوشی کو کہتے ہیں یا غم کو بولے تو صحیح عرس کہتے ہو ماتم کیوں نہیں کہتے ماتم جو ماتم جوڑی کرتے اب میں پوچھتا ہوں تمہارا عام ولی تو ہو تو وہ تو دلہن ہو اور دن عرص کا ہو وہ دلہن ہو دن عرص کا ہو اور سید الشہداء سید الشہداء کیا وہ دولہے بن کر نہیں گئے دنیا سے تو ظالموں ان کا بجائے عرص کے ماتم ہے یا کیا ابھی لوگ ہیں جو تمہارے سامنے سر پھرتے رہتے ہیں سر مارتے رہتے ہیں رویے تم پر نشاور کرتے رہتے ہیں حالانکہ تم تو چھتروں کچھ پہ گیا ایمان سے کہنا یہ جب عرس ہوتے ہیں بابا میرے نشا سرکار کا عرص ہے فلان عرص ہے نقش بندی سب کے اور سوتے ہیں نئے کپڑے پہن کر جاتے ہیں یا پرانے پیر نہا کر آتے ہیں یا مٹی سر میں ڈال کے آتے ہیں ایمان سے بتانا یا تم میں سب اس پہ کیوں گان نہا کر آتے ہیں ہے بڑے کے کام کر دیتے اور حضرت نہا رہے ہیں سرما ڈال رہے ہیں میک اپ ہو رہا ہے بیوٹی پارلر سے تیاروں رہا رہے ہیں تو ہے شرم نہیں آتی تم لوگ نہ تمہارے پاس دین ہے نہ عقل ہے نہ دلیل ہے نہ کوئی شہر صرف کٹ ہے کپتے اور خود آ آگے تمہارے پاس رہا سوچو الحمد للہ تعالی ہم اپنے سرف کی حقیقی وراثت رکھتے ہیں ہم انہیں کے طریقے پر چلتے ہیں اور انہیں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں انشاءاللہ انہیں کے دل کی مرضی کی منشا کے مطابق کرتے ہیں ان کے دل اور مرضی کی منشا کے مطابق اللہ رضام روم ہمارا یہ نیاز مندانہ نظرانہ پناہ گاہ عالم کے لیے بارگاہ کے اندر قبول وہ مسلمانوں کی پناہ گاہ ہم مسکینوں کو بھی اپنی بارگاہ میں پناہ دے دیں ہم نے تو امام علی عالی مقام کا صحابہ کا عالی کا یہ قدم بھی دلوایا ہے مزید آگے ربی الاول شریف میں حسنین کریمین کا اور شاء اللہ مزید دستار بندی کے موقع پر مبارک ہو ان لوگوں کو جن لینوں نے یزید کے اس کا اشتہار دیا ہوا سنجیو <laughs> تمہارا کیا حشر ہوگا ہاں مولانا حسن اللہ خان صاحب کا شعر ہے ہاں جی وہی وہی بات جی میں کر گیا پہلے پورے دلہن باری دن بال اپنا ہور کرتی ہے عروسان شہادت کا سنگار ہور کرتی ہے مطلے کو شرم نہیں آتی ان کو سی گاپی جی کا بارہ کوئی فوج ہو جائے تو آپ ان سے شروع ہو گئے کس کے اس کے گٹوں کے بھی ہو رہے ہیں نہیں کس کے اس کے ہو رہے ہیں ادھر تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے نیچے جوتے پڑ رہے ہیں کہ دلہن سوئی اور جب امام کی باری آتی ہے تو ہم جا جاتا ہے شرم کرو ان کا تو ہر ہر بچہ ہر جوان دلہا بنا ہوا ہے جب چولہا بنا ہوا ہے تو یورس اسی وجہ سے ہم یہ جو امام علی مقام یا مبارک ہے اس کو ہم اس کا نام ہاں جی ہم خالی بکرے اس نہیں کرتے کہتے عرس یہ بہت بڑی شادی ہے کمال کمال ہے آپ پھر فرماتے ہیں اللہ کرتی ہے شہادت کا سگار شہادت کے دورے میں ان کے سگار بورے کرتی کے پورے کرتی ہیں ہے ہر جوان کرتے ہیں سنی داستان داستان اور کسے ہم سناتے ہیں تو اہل بیت کی مرضی کے مطابق ہی سناتے یوں کہا کرتے ہیں سنی سن گاؤ داستا گزر گاؤ ادھر مرتبان ہو بے ادب مستاخ ایک جھوٹ بولنا دوسرا استاد پر اور ہاں۔ تیسرا یزید کو سیدنا کہنا امیر المومنین کہنا رضی اللہ عنہ کہنا اس کے ہاں۔ اس کا اشتہار بنانا لکھ لانا تھے تھوڑے آنے تھے تھوڑی کی تھی

کہا کرتے ہیں سن یوں پڑھا کرتے ہیں سنی اہل جس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہوگی جس میں اہل بیت کو تکلیف دینے کی ملاوٹ نہیں ہوگی اہل بیت کی توہین نہیں اہل بیت کے دشمنوں کو خوش کرنے والی بات نہیں جس کے اندر ہم دل ہے امت کا بھی فخر سب سب فخر سے بلند ہوگا اور اہل بیت کی عزت اور احترام کے صدقے میں ہم مسکینوں پر بھی کرم ہوگا یوں کہا کرتے ہیں کیا ش